حضرت والا سید عشر جمیل میر صاحب دامد رکاتم عالیہ کے ناز شریف کے اشعار ہیں کل فتح ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے اے مدینہ اے نوائے ہاتھ جلی کاروان زندگی کو تو نے دی بانگے رحیل شاہد نور ازل ہے تیری محراب و فصیل جلوہ گاہ مصطفیٰ جائے نزول جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اے مدینہ اے نوائے ہاتھ رب جلیل کاروان زندگی کو تو نے دی بانگے رحیل شاہد نور ازل ہے تیری محراب و فصیل جلو گائے مستفی جائے نزول جبرائیل رہیل خاک تیری خند زن ہے رتبہ افلاق پر سرور دنیا دی خوابیدہ ہے جس خاک پر خاک تیری خند زن ہے رتبہ افلاق پر سرور دنیا دی خوابیدہ ہے جس خاک پر تیری سوتے حق سے لرزش ہے منا تو لات میں تو ہی ایک زندہ حقیقت بز میں موجودات میں تیرے مفلس صابر و شاکر ہے سب حالات میں تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں اپنے محکوموں کی دی ہے سروں پہ گٹھڑیاں تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ہے سہن آشنا ہو کر بھی گر ساقی سے بے گانے رہے فائدہ پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے رات بھر شولوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے یوں رہے ہم جیسے گرد شمع پروانے رہے یوں رہے ہم جیسے گرد شمع پروانے رہے شمع جب تیری فروزہ ہے تو پھر کیا چاہیے جذبے بے اختیار شوق ہونا چاہیے کل فتح ہجرے نبی سے دل میرا رنجور ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے کیا کرے یہ بندہ آج بہت مجبور ہے اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے ماجرائے پیش آئے بر درے کنویں حبیب جالبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم